أشرتان قد انخسف لتنوير الأنام بحمد الله قد خسف وكان شريكي محن أيام الصيام أتانا النصر بعد ثلاثمائة وبعد مرور مدة ألف عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل ولدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهف عرامي أأنت تكذبا آيات ربي أأنت تعاديا سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم سبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف مساء بتوقيت تورنتو يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على تردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca أيضا يمكن أن تقوموا بتنزيل برامج برنامج خاص بالراديو من خلال الموبايل ويمكنكم الاستماع إلى هذا التردد أيضا يمكنكم بالدخول إلى الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج ويمكنكم ذلك بإرسال أيضا رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني QA at voiceofislam.ca ويسرنا أيضا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت البث البرنامج على الرقمين 18554106522 وعيد هذا الرقم 18554106522 أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعيد أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان ويمكنكم إرسال أسئلة على الواتساب على الرقم ستة أربعة سبعة ستة أربعة اثنان تسعة واحد تسعة أربعة ويمكنكم أيضا الاتصال بهذا الرقم الأخير للاستفسار عن معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية وعن أي شيء يتعلق بالجماعة الإسلامية الأحمدية عيسہ اليوم أستكمل في كما في الحلقة السابقة كما تحدثنا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 وسلم حيث أخبرت أن هؤلاء الكفار المشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مغرورين بأموالهم وبقوتهم فأيضا من معاني الهمز واللمز قلنا أنه من معانيه العيب عاب فلان أو اغتابه أو آذاه كل المعاني المعنيين ينطبقان هنا أيضا أخبرت أن في هذه السورة أخبرت أن أهل مكة يتفاخرون اليوم بمالهم ويحتقرون المسلمين ويعيبونهم بشت بشتى العيوب ويغتابونهم ويؤذونهم ولكنهم سيلقون في عذاب كلا لينبذن في الحطمة سيلقون في عذاب يقض مضاجعهم ويدمرون في نهاية المطاف لأن الذي يحارب أنبياء الله سبحانه وتعالى لا بد وجماعة النبي لا بد أن يلقى مصيره المحتوم فهذه السورة قد أخبرت أهل مكة أنكم سيأتيكم العذاب وسنتحدث عن هذا الأمر ماذا حصل معهم أريد أن ننوه أيضا أن هذه السورة سنتحدث في الحلقات القادمة فيها أيضا نبوءات تتعلق بأحداث في عصرنا الحاضر تتحدث عن الاختراعات التي سيصل لها الإنسان ولها علاقة بالأخطار تتعلق بالأخطار المتوقعة التي هي لما هو معروف بالإبادة النووية فلها علاقة هذه السورة كما وضح وبين حضرة الخليفة الرابع رحمه الله في معاني هذه السورة أيضا وقد أخرج لنا معاني حقيقة رائعة جدا ومفيدة الآن سأتحدث بما بينه حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قد ذكر وقال أن أن هذه السور يعني السور التي هي قبل سورة العصر كنا كانت تتحدث عن الزمن الأول للإسلام ومنها ما يتحدث عن الزمن الأخير للإسلام وأشار أن هذه السورة تحدثت عن الزمن الأول أيضا للإسلام وأخبرتنا عن واقعات حدثت فيها ايضا ان قلنا ان هذه الطريقه في, في التي عرضها القران وبينها عندما يتحدث عن البعثه الاولى للاسلام عندما يخبرهم بامور تحصل معهم وامور ستحصل معهم في المستقبل فهو يكون ايضا تعليم لهم ودرس لهم وايضا لنا لكي ناخذ العبره العبر مما حصل معهم فهي ايضا امور تقوي الايمان ايضا عندما هم بالنسبة لهم عندما تكون هناك صور تتحدث عن الزمن الأخير ما بعد زمنهم أيضا هذا سيكون نافعا للبعثة الأولى للإسلام أيضا فهذه الطريقة التي عرض بها القرآن الكريم هذه الأمور إن هي إلا أيضا من الأمور التي تعتبر طريقة إعجازية في القرآن الكريم كما قلنا إن كلمة الويل ويل لكل همزة لمزة كلمة الويل تعني العذاب أي أن هذا الذي وردت بحقه كلمة الويل سوف يصاب في ماله أو عزه أو راحته فكأنها تشير إلى أن هذا هذا هؤلاء أو هذا الشخص الذي يعتبر أن هذا الأمر هو مدعاة لعزته وراحته ولخيره أنه سيصاب به سيحصل له ضرر به سوف يكون هناك عذاب من خلال هذا الأمر فإذا كان ماله أو عزته أو راحته سوف يصاب فيها فالله سبحانه وتعالى عندما قال ويل لكل همزة لمزة يعني أن العذاب على وشك أن يحل بكل همزة لمزة ولمزة أو أن هذا هذا الذي يتصف بهذه الصفة سيفقد كل ما يسبب له العز والراحة طبعا هذه الكلمة لا تستعمل في حق أحد إلا إذا استحق العذاب والهلاك لبيان أنه لا يعاقب صدفة أو ظلما بل لأن أحدا إذا تعرض للأذى صدفة فلا تستعمل بحقه كلمة الويل فإذا هنا الويل هي المقصود فيها الذين استحقوا العذاب تحدثت أيضا عن أن الهمز واللمز هما يعني قريبين في المعنى حتى أن الفرق بينهما همز ولمز هو الهاء والميم الهاء واللام كما بينت أيضا يوجد ميم همزة وأيضا الميم هو مشترك بينهما فبما أن هناك اشتراك في بعض الحروف فيكون تقارب وتشابه في المعنى همز ولمز في أقرب في الأقرب في قاموس الأقرب يكون غمزه نخسه دفعه ضربه عضه اغتابه كسره إذا قلنا همز الشيطان الإنسان يعني همس في قلبه وسواسا وهمز به الأرض صرعه وهمز الفرس نخسه بالمهماز ليعد وهمز رأسه عصره لمز أي عابة أشار إليه بعينه ونحوها مع كلام خفي دفعه ضربه كل هذه المعاني تحت باب لمز يلمزه إذا نلاحظ أن هناك اشتراك في في المعنى اشتراك كبير في المعنى بين الهمز واللمز الفرق الفرق الوحيد هو أن الهمز يعني الاغتياب أي ذكر عيب المرء في غيابه أما اللمز فيعني ذكر عيبه بحضوره مع كلام خفي كأن يقول الأصدقاء مثلا عندما جاء أحد في مجلسهم ها قد تفضل بمعنى ها قد جاء ليفسد مجلسنا يعني أذية بكلام أيضا خفي بكلام بهمز وهناك معنى زائد آخر في الهمس يعني هذا اللمز واللمز واللمز يقول حضرة المصلح المعود رضي الله عنه في التفسير قال أن هناك كان هناك اختلاف كبير حول هذه الآية بين المفسرين حتى بين الصحابة والتابعين أيضا بسبب تقارب هذين المعنيين المعنى الهمزة واللمزة كما قلنا قال بعضهم أن همزه يعني عابه ولمزه يعني اغتابه بينما الآخرون قالوا بالعكس فلم يستطيعوا تحديد معنى اللمز والهمز هنا طبعا كما قلنا السبب من أكبر الأسباب أن القواميس قد دونت بعد زمن هؤلاء المفسرين بزمن طويل معروف أنه عندما تروج لغة علمية كنا في الدنيا فلا تكتمل قواميسها فورا تتدرج بالتدريج وعندها يتوصل الإنسان إلى فهم صحيح لمفردات اللغة بالاستعانة إلى القواميس يعني كلنا الذين اللاحقون يعودون إلى القواميس ليعرفوا معنى الكلمات ففي الأوائل لا نجد لذلك لا نجد في نجد أوائل المفسرين يحددون معاني مفردات القرآن الكريم كما حددها الذين أتوا فيما بعد حيث توفرت لديهم هذه القواميس ما توفرت في السابق تحدثنا أن هناك بعد القواميس هناك قواميس مثلا دونت بعد ثلاثة قرون يعني مثلا قاموس من أضخم القواميس تاج العروس لسان العرب هذين القاموسين واسعان جدا وأيضا و فيهما معاني تفصيلية وكبيرة تاج العروس دون قبل تقريبا أربعة قرون ولسان العرب قبل سبعة قرون ربما فترة طويلة حتى إذا فترة طويلة كانت لم يكن هناك فيها قواميس مدونة طبعا محاسن من عظيم محاسن اللغة العربية أن قواميسها بلغت القمة في فترة بسيطة جدا وهذا من ميزات اللغة العربية وميزات ومن محاسنها يقول مصلح الموعود رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يزال هناك مجال لتحسين لتحسين القواميس بشكل أكبر لأن أمة اللغة لم يقوموا ببحوث مستفيضة في بعض الأمور وأيضا قد نوه إلى أن هناك من الكتاب الإنجليز أو الجانب الذين قد مدحوا في هذه القواميس فمثلا الكاتب الإنجليزي الشهير ليمبول قال بكل حسرة مشيرا إلى أن إلى أحد القواميس العربية قال ليت عندنا قاموس للغتنا بمستوى قواميس اللغة العربية طبعا رغم اعترافه باكتمال القاموس العربي يقول المصلح الموعود إلا أني أرى أنه ما زال هناك أيضا مجال للمزيد من البحث والتحقيق لتحسين مستوى القواميس العربية نظرا إلى حاجتنا إلى بحث لغوي دقيق لمفردات القرآن الكريم عند التفسير وأشار إلى أن هناك عيب بسيط في هذه القواميس هو أنهم أدخلوا في اللغة أقوال المفسرين يعني هناك يحصل لبس في بعض الأوقات إذا يعني بسبب هذا المنهج قال لو أزلنا هذا العيب وبينا الحكمة البلاغية للمفردات بطريق أوضح لاكتمل قاموس للعربية لا مثال له في أي لغة في العالم إذا باختصار من قواعد البلاغة أنه إذا استعملت كلمتان متقاربتان في المعنى في العبارة فلا بد من تفسير الكلمة الثانية بمعنى زائد عن الأولى يعني إذا كانت الكلمتان متقاربتان مثل همزة ولمزة فنأخذ بالأولى بالمعنى الأولى ونأخذ أيضا بالمعنى الثانية المعنى الزائد عن المعنى الموجود في الكلمة الأولى لأنه يقول إذا أريد بيان معنى معين فلا داعي لاستعمال كلمتين بل تكفي واحدة إذا على هذا الأمر فهو يفسر نقول يمكن تفسير الهمزة واللمزة بالطريقتين وهما أولا أن نفسر الهمز بمعنى الضرب إذا الهمز بمعنى الضرب لكونه أكثر استعمالا للضرب المادي فمعناه الأساسي هو الكسر بينما نفسر اللمز بمعنى عيب الآخرين إذن الهمز بمعنى الضرب واللمز بمعنى عيب الآخرين هذه أولا ثانيا ممكن أيضا أن نفسر الهمز بمعنى الاغتياب واللمز بمعنى عيب الآخرين إذا الهمز أعيد المعنى الأول يمكن أن نقول الهمز الضرب واللمز عيب الآخرين أو الهمز الاغتياب واللمز نفس المعنى الذي هو عيب الآخرين قال جعلت هذا الفرق بين معنى الهمز واللمز لأن الكلام الفصيح يتسم بالتدريج دائما وهذا التدريج يكون إما من حيث بيان أنواع الشيء أو درجاته إذا أراد الأديب أن يبين أن فلانا قادر على حمل رفع حمل ثقيل مثلا قال أنه يمكن أن يحمل 50 كيلو جرام ف بل مئة, مئة أيضا لكن الشخص غير الفصيح سيقول إن مثلا فلانا يمكن أن يحمل مئة كيلو جرام بل خمسين أيضا إذن التدريج يعني ال الذي يريد أن يقول يقول هذا يمكن أن يحمل 50 بل يؤكد مثلا 100 أما غير فصيح لا يأخذ بهذا الترتيب كل من يسمعه يعرف أن كلام هذا الكلام ليس فصيحا الذي يقول ب 100 بل 50 إذا قال أولا أن فلان يمكن أن يحمل 100 كيلوغرام فلا حاجة لأن يقول بعدها مثلا أنه يحمل 50 كيلوغرام لأن أصبح واضحا أنه سيحمل لأن الخمسين هي متضمنة من ضمن المئة كذلك لا يقول عقل أن فلانا يقدر على القيام بعمل عظيم وبسيط أيضا أو أن فلان قد حصل على الماجستير والبكالوريوس أيضا كلا بل يقول إن فلان حصل على البكالوريوس بل الماجستير أيضا أو إنه قادر على هذا العمل بل أكبر منه أو إنه أديب بل شاعر أيضا أما إذا ذكر الأكبر ثم الأصغر سقط الفصاحة والبلاغة من هذا الكلام بناء عليه على هذه القاعدة لو فسرنا الهمز بمعنى الاغتياب واللمز بمعنى عيب الآخرين لكان صحيحا تماما إذ يوجد في المعنيين التدريج الذي هو ميزة الكلام الفصيح ذلك أن المغتاب يفتقر إلى الشجاعة الذي يغتاب إذن ليس عنده شجاعة في لي لي ليبين ويكون فيه نوع من الجبن آه لا شك أن المغتاب والعياب كلاهما آثم ولكن الفرق أن المغتاب يعيب الآخرين الذي يغتاب ويعيب الآخرين خلف الظهر لأنه جبان لا يستطيع أن يعلن أما العياب فيكون أكثر شرا هذا العياب يكون يعني يعيب الآخرين وراء ظهورهم كما أيضا لا يتردد في وجوههم ينسب إليهم العيب أمامهم هذا العياب إذا الذي يغتاب يغتاب من وراء الظهر يكون جبانا لا يتسم بهذه الصفة أما الذي يلمز يلمز فهو يلمزه يمكن أن يقوم بهذا العمل خلف من خلف ظهره وأيضا يمكن أن يضرب به من بأمامه بوجهه ويرسل كلاما فيه ملغوما يعني فيه العيب أيضا اي بالاخره وفيه المسبه وجها الى وجه. ثانيا يتدرج الكلام لبيان انواع الشيء. يقول لا اعني انواعه الظاهره انما انواعه بحسب علم النفس. مثلا ضرب المرء غيره بيده اشد من اعتراضه عليه بلسانه في الظاهر. ولكننا نشاهد ايضا ان المرء يمكن ان يثور غضبا ويضرب صاحبه ويسبه. أما إنكار الحق فهو أشد عليه من ضرب الآخرين أو سبهم إن إنكار الحق أقل وقعا من الضرب والسب في الظاهر ولكن الضرب أخف من إنكار الحق من منظور علم النفس فالوالدان مثلا يضربان أولادهما أو المعلم يضرب التلميذ ولكنك لو سألتهم أيهما أشد وقعا عندكم ضربكم الأولاد أم تورطهم في الكذب والاغتياب مثلاً فلا بد أن يقولوا إن الضرب لا شيء إذا أتورطهم في المساوئ الأخلاقية نظرا إلى هذا التدريج النفسي سنفسر يقول المصنف الموعود رضي الله عنه أن الهمز بمعنى الضرب إذا الهمز يمكن أن يكون بمعنى إذا هنا الضرب واللمز بمعنى الاغتياب أي أن هؤلاء الكفار لا يضربون المسلمين فحسب بل ينكرون الحقائق الواضحة الجلية بمعنى أنهم ينكرون كل ما يوجد في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من محاسن إذا ينكرون هذه المزايا والمحاسن وفي الإسلام من مزايا أيضا ينكرونه وفي تعاليم القرآن ينكرون ما فيه من جمال فإذا بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الحقائق الثابتة اعتبرهم كاذبين اعتبروهم كاذبين وإذا عدلوا بين الناس سموهم ظالمين وإذا سعوا لإرجاء الأمن والسلام اتهموهم بالفساد في الأرض فما من ميزة في المسلمين إلا وينكرها الكافرون ولا شك أن هذا أشد وأشق من الضرب والأذى لأن الضرب تعبير عن الغضب فقط أما إنكار الحق وعيب الآخرين واحتقارهم وازدرائهم فدليل على فقدان الأخلاق والروحانية مما له تأثير عميق بعيد المدى لذلك قيل جراحات السنان له التيام ولا يلتام ما جرح اللسان فالاغتياب والاحتقار والازدراء أشد وقعا من الضرب المادي إذن فالهمز يشير إلى الضرب واللمز يشير إلى الاحتقار والازدراء وإنكار الحقائق فمع أن الضرب أشد في الظاهر إلا أنه أخف من إنكار الحقائق من الناحية النفسية وهذه الحكمة في ورود الهمز قبل اللمز في قوله تعالى همزة لمزة يظن البعض جهلا منهم أن الله سبحانه وتعالى لم يقدم همزة همزة على لمزة همزة على لمزة لحكمة من الحكم والحق أن هذا خطأ منهم إذ الواقع يتطلب تقديم الهمز على اللمس وإلا سقط الكلام من مستوى البلاغة إنه من كبرى مزايا القرآن الكريم أنه استعمل كل كلمة في محلها المناسب وتغييرها من مكانها يؤدي إلى نقص كبير هذا ومع أن الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يمكننا أن نستنبط من هنا أيضا قاعدة عامة ذلك لأن من مزايا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 انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پروگرام کے آغاز میں جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً گیارہ بجے تک آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ فون شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعین کرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دوران ایک منٹ یا اس سے مختصر رہے اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ رہے تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ احباب شامل ہو سکیں سامعین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل برمپٹن کے علاقے میں بطور مبلغ اسلام تبلیغ اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کے علمی اور تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی official website W W W dot Alislam dot اور پہ دیکھے جا سکتے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ انصر صاحب اپنے پروگرام میں صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں کسی خاص پہلو پر پروگرام پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ جی موضوع صداقت مسیح علیہ صلاۃ والسلام ہے اور بات کر رہے تھے ضرورت زمانہ کی اور اس میں پچھلے پروگرام میں میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا ایک تو یہ کہ جو احادیث ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ ہیں ایک تو جو جمہور عوام کا مسلمانوں کا گروہ ہے وہ احادیث کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک اور بھی گروہ ہے جو اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اس گروہ کے لوگ احادیث کو تسلیم نہیں کرتے جی اور اب ایک نیا طبقہ جو غامدی صاحب کا فالور ہے وہ بالکل کھلم کھلا انکار بھی نہیں کرتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو احادیث ہیں وہ دین کا سورس نہیں ہے ایکسپلینیشن ہیں جی یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے یہ اس پہ ہم اس وقت بحث نہیں کر رہے گفتگو صرف اس موضوع پہ ہو رہی ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث ہیں اس میں وہ لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے ہم ان کو کیسے بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے کیونکہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے ان کے بقول اور میں نے یہ عرض کیا تھا اپنے سامعین کے ریفریش کرنے کے لیے میموری کو کہ جو کانسیپٹ امام مہدی کا عام طور پہ مسلمانوں میں ہے سنیوں میں اور شیوں میں دونوں میں وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں تو وہ دو شخصیات کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایک وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نبی ہیں اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن علماء کی جو شہادتیں ہیں اور قرآن حدیث کے جو ثبوت ہیں اس کے حساب سے تو وہ نبی ہوں گے اور جو دوسری شخصیت ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں اور ان کے متعلق دونوں کا یہ قیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں جی شیوں کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ایک ہزار دو سو پچاس سال پہلے وہ غائب ہو گئے تھے ادھر ہی کہیں ہیں لیکن وہ ملتے نہیں ہیں کسی کو اور سنیوں کے نزدیک وہ بھی پیدا ہوں گے ان دونوں صورتوں میں وہ نبی نہیں مانتے ان کو اگرچہ شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں اور ان کے جو بارہ امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے برتر ہے لیکن اس کے بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک امام مہدی آئیں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے اس کانسیپٹ کا چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی قرآن کی روح سے تو نہ مسیح نے آنا ہے اور نہ مہدی نے آنا ہے کیونکہ وہ لوگ جو سنیوں میں اور شیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ جانے کو مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لکھا ہے کہ وہ اوپر چلے گئے واپس آنے کا ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن سے یعنی قرآن کی کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جن کو اللہ تعالیٰ رفع کر کے اوپر لے گیا وہ واپس بھی آئیں گے کسی وقت یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے کسی جگہ پہ جی تو ان دونوں صورتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کھلم کھلا کر انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی مسیح نہیں آنا کوئی مہدی نے نہیں آنا کسی نے بالکل تو اس کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نبی کو امام مہدی کہتا ہے سورہ انبیاء کی سورہ سجدہ کی دو آیات میں نے بتائی تھیں پھر اس کے بعد جو گرو حدیث کو مانتا ہے ان کا یہ کہنا کہ احادیث کے مطابق تو مسیح مود اور امام علیہ السلام کے آنے کے وقت یہ ہونا تھا وہ پہلے علامتیں یہ ہونی تھیں پھر ان کے زمانے میں پھر ان کے جانے کے بعد لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے مرزا صاحب کو وہ نبی نہیں مان سکتے وہ امام دی نہیں مان سکتے وہ مسیح مود نہیں مان سکتے جن کے آنے کی خبر دی گئی تھی یہ سارا کچھ ہوگا تب ہم کہیں گے کہ وہ جو آیا ہے وہ امام امامدی تو اس سلسلے میں میں نے پھر یہ بتایا تھا کہ خود حضرت مسیح مود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ان کا دعویٰ احادیث کی بنیاد پر ہے ہی نہیں ان کا دعویٰ قرآن کی بنیاد پر ہے اور میں نے اجاز احمدی کا حوالہ دیا تھا ضمیمہ نظول مسیح کا پھر اس کے بعد تذکرت المہدی کا میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا تھا جس میں حضور نے یہ بتایا کہ جو مسیح مود اور امام دلہ اسلام کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کی تین کیٹیگریز ہیں ایک وہ ہے جو پہلے پوری ہو چکی ہیں دوسری وہ ہیں جو آپس میں اتنی متضاد ہیں کہ ان کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا اور تیسری وہ ہیں جو استعارات پر مبنی ہیں تمثیلات پر مبنی ہیں اور ان کو ظاہری حالت میں ظاہری صورت میں ہم نہیں لے سکتے اور یہی وہ غلطی تھی جو یہود نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کی اور پھر دونوں نے یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی کیونکہ وہ ظاہری علامات پر زور دے رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو علامات پوری نہیں ہوئی اس لیے آپ وہ نبی نہیں ہیں جن کے آنے کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے اس میں سے میں نے بتایا تھا کہ جو نماز پڑھانے کے سلسلے میں کہ امام کون ہوگا وہ میں نے بتایا پھر یہ بتایا کہ دو خلف بیک وقت نہیں ہو سکتے پھر چودھویں صدی کے بارے میں بتایا کہ وہ احادیث جو ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوئیں اور باقیوں میں جو کتنا تضاد ہے پھر ہم نے شروع کیا تھا حسب نصب کے اوپر تو وہ مکمل نہیں ہوا اس کے بارے میں میں آج اپنے سامعین کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا جو حسب نصب کی بات ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی جسمانی اولاد ہو جو آل ہے جو ضروریت ہے وہ روحانی بھی ہوتی ہے معنوی بھی ہوتی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کو خدا نے اس لیے ان کا اہل قرار نہیں دیا اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے جی اور حضرت ابن علیہ السلام کے بارے میں میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے میری تباہ کی وہ مجھ میں سے ہے اور آز صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ابو داود سے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد یہ زوم کرے گا کہ وہ مجھ میں سے ہے لیکن وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ میرے جو اولیاء ہیں وہ صرف متقی لوگ ہیں اور اسی طرح جو روزت القافی ہے شیوں کی مشہور احادیث کی کتاب ہے القافی اس کا ایک حصہ ہے اس میں بھی یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو یہ کہا بنو ہاشم کو کہ اگر تم متقی ہو گئے تو پھر تم میرے ولی ہو اور میں تمہیں پہچانوں گا کیا والے دن ورنہ میں تمہیں نہیں پہچانوں گا اگر تم دنیا اپنی کمروں پر اٹھا کر آئے تو تم مجھ میں سے نہیں ہو اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ بہار الانوار میں دو روایات ہیں جن کے مطابق کہ مہدی سے کہا جائے گا کہ تو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو فاطمہ میں سے نہیں ہے یعنی جو ہے اس کو بھی کہا جا کہا جائے گا کہ وہ نہیں ہے جی تو اس سلسلے میں حضرت مسیح محدود والسلام نے نظور المسیح میں صفحہ پچاس ہے روحانی خزائن کی جلد اٹھارہ اور صفحہ ہے چار سو چھبیس یہ حاشیہ در حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں کہ سادات کی جڑ یہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ ہیں سو میں اگرچہ علوی تو نہیں ہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النصب سعدات میں سے تھیں ہمارے خاندان خاندان میں یہ طریق جاری رہا ہے کہ کبھی سادات کی لڑکیاں ہمارے خاندان میں آئیں اور کبھی ہمارے خاندان کی لڑکیاں ان کے گئیں تو اس طرح سے حضور نے بتایا کہ یہ جو سادات سے رشتہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری لڑکیاں سادات میں جائیں سادات کی لڑکیاں ہمارے ہاں آئیں تو اس سے سادات سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور انسان خود کو اہل بیت میں سے کہہ سکتا ہے اور پھر آپ اہل فارس میں سے تھے اور اہل فارس میں تو احادیث موجود ہیں کہ وہ بنو اسحاق میں سے ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظاہر بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ علماء جنہوں نے حضور کو اس بنا پر سادات میں سے ماننے سے انکار کر دیا اب وہ دیکھیں اپنے متعلق وہ کیا دلال دے رہے ہیں اور اپنے مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک مولوی صاحب تھے سنیوں میں بڑے مشہور ان کا نام تھا انور شاہ کشمیری جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ لگ گیا کہ وہ انور شاہ کشمیری ہیں یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہیں اور شاہ ہیں لیکن انہی کی جماعت کے کچھ لوگوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ تو سید نہیں ہیں ان کا تو فلاں فلاں دوسرے قبیلے سے تعلق ہے اور ان کا سادات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بیٹے نے انظر شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی اپنے والد صاحب کی بایوگرافی ہے چھوٹی سی اس کا نام رکھا ہے انہوں نے نقش دوام جی تو نقش دوام میں وہ لکھتے ہیں اور یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس خاندان میں ابتدا سے تا راکم الحروف سادات کی لڑکیاں یا اس خاندان کی لڑکیاں سادات میں آتی جاتی رہیں اور بالکل وہی بات جو حضور نے فرمائی تھی کہ ہمارے لڑکیاں سادات میں کہیں سادات کی لڑکیاں ہمارے ہاں ہیں تو لوگوں نے کہا جی اس بنا پر آپ کیسے سید ہو گئے اس بنا پر آپ کیسے اہل بیت میں اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہیں لیکن یہ خود مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انوشا کشمیری اور وہ بہت مشہور آدمی تھا بہت مشہور عالم تھا اور دیوبند والے اس کو بہت مانتے ہیں ان کا اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ اور یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس خاندان میں ابتدا سے تا راکم الحروف سادات کی لڑکیاں یا اس خاندان کی لڑکیاں سادات میں آتی جاتی رہیں حضرت شاہ صاحب مرحوم کی والدہ سیدہ تھیں یعنی انوشا کشمیری کی آپ کی اہلیہ سیدہ تھیں برادر اکبر مولانا اظہر شاہ صاحب کی موجودہ اہلیہ سیدہ ہیں خاکسار کی مرحومہ اہلیہ سادات سے تھیں میری ایک ہمشیرہ سادات ہی میں بیاہی گئیں ایک برادر زادی خاندان سادات میں منصوب ہے راکم الحروف کا پورا ننیالی سلسلہ قصبہ گنگوہ کے سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے غرض یہ کہ چپ و راست میں یعنی لیفٹ رائٹ میں سادات سے ایک طویل و عریض تعلق موجود ہے مفسرین و محققین علماء نے بعض آیات کے تحت واضح طور پر لکھا ہے کہ شرف نصب حاصل کرنے کے لیے اگر ننحال سادات سے ہو تو اس کی جانب انتصاب کرتے ہوئے خود کو سید کہنا و لکھنا جائز ہے اس لیے خان خان وادہ انوری کے بعض افراد اگر خود کو سید لکھتے ہیں یا حضرت شاہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ سید سید کے زمینے کو حرف غلط قرار نہیں دیا تو یہ کوئی مجرمانہ اقدام نہیں تھا جس کے لیے نصف صدی کے گزرنے پر بعض نا عاقبت اندیش قلم سزا دہی کے لیے پر تول رہے ہیں تو کہتے ہیں جی اب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کہ آپ <clears throat> کو جب معلوم ہے کہ مفسرین اور محققین علماء نے لکھا ہے کہ اگر ننیال سادات سے ہو تو آپ سادات کے ساتھ نسبت کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور مشہور دیوبندی مولوی صاحب ہیں حسین احمد مدنی صاحب اور یہ حسین احمد مدنی صاحب وہ مشہور بزرگ ہیں جن کے متعلق علامہ اقبال نے کچھ اشعار لکھے کیونکہ وہ حسین احمد مدنی صاحب جو ہیں وہ دیوبند کے محتم تھے ناظم اعلیٰ تھے یعنی کہ اور وہ <clears throat> کانگریس میں شامل تھے اور ہندوستان کو اپنا وطن قرار دیتے ہوئے اس کی تقسیم کے بہت خلاف تھے مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے ظاہر ہے کانگریس کے حامی تھے تو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے اور علامہ اقبال جو ہیں وہ نظریہ پاکستان کے حامی تھے تو انہوں نے پھر آپس میں کچھ تھوڑی سی ان کی چپکلش ہوئی علامہ اقبال نے کچھ شعر وغیرہ لکھے جس کے سنا ہے بعد میں کہ انہوں نے معذرت بھی کر لی لیکن بہرحال یہ وہی حسین نمبر مدنی صاحب ہیں جو کانگریس کے رہنما تھے دیوبند کے رہنما تھے اب وہ جو ہیں وہ اپنا سلسلہ نصب سادات سے ثابت کرنے کے لیے اپنے والد صاحب اور ان کے پیر و مرشد مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی کے خوابوں کا سہارا لے رہے ہیں ایک تو ہے نا کہ آپ کو ننیال سادات میں سے ہو اور آپ کے خاندان کی بعض لڑکیاں سادات میں ہوں سادات کی بعض لڑکیاں آپ کے ہاں ہوں تو اس سے آپ کہتے ہیں جی کہ ایک تعلق جو ہے نا وہ رشتہ داری کا وہ پیدا ہو گیا ہے اور اس لحاظ سے اگر کسی کی والدہ سید ہے تو وہ اپنے آپ کو سید لکھ سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سلسلہ چلا ہی ایک خاتون سے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس لحاظ سے اگر حضرت فاطمہ کی اولاد سید ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو کوئی نہیں تھی اسی طرح اگر کسی کا باپ سید نہ ہو لیکن ماں سید ہو تو کہتے ہیں جی ہم سید لکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو جیسے کہ مولوی انور شاہ صاحب کے بیٹے نے لکھا لیکن یہاں جو سلسلہ ہے وہ اس طرح کے تعلق کی بجائے خواب کے اوپر مبنی ہے ان کی سوانح حیات جو ہے اس کا نام ہے چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین جی۔ احمد مدنی صاحب کی اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو جس کتاب سے میں حوالہ دیتا ہوں وہ کتاب میرے پاس موجود ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے وجہ سے میرے پاس ہے اس کے صفحہ سیونٹی تھری اور سیونٹی فور پہ یعنی تہتر اور چوہتر کے اوپر وہ لکھتے ہیں حسین احمد مندی صاحب اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہتے ہیں والد صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ میں جب کہ صفی پور اور بانگر میو میں ہیڈ ماسٹر تھا اور لوگوں سے تذکرہ آتا تھا کہ میں سادات سے ہوں اور میرا خاندان پیرزادوں کا خاندان ہے تو لوگ تصدیق نہیں کرتے تھے کیونکہ اودھ کے شہروں میں ٹانڈا کپڑوں کے بننے والوں نور بافوں کی بستی مشہور تھا اور یہاں کے کپڑے واقعے میں بہت امتیازی شان رکھتے تھے ٹانڈا کی آبادی کا بڑا حصہ اسی برادری کا ہے اس لیے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی اسی قوم میں سے ہوں گے مگر حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک روز بڑے بھرے مجمع میں فرمایا کہ مدرس تو سید اور پیر زادے ہیں ان کے مور سے اعلیٰ شاہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں رات میرے پاس وہ آئے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ میرے بیٹے حبیب اللہ کا خیال رکھو بھائی یہ تو بڑے پیرزادے ہیں حضرت مولانا قدس اللہ سر الصرہ العزیز والد صاحب مرحوم کو مدرس کہہ کر پکارتے تھے اس کے بعد سے ان کے نظر التفاط مجھ پر زیادہ بہت زیادہ ہو گئی اور لوگوں کے خیالات میرے نصب کے متعلق بدل گئے اور یہ مقالہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہو گیا نیز ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ کو نصب نامے کی تلاش تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کو جا رہے ہیں اور میں پاس کھڑا ہوں تو مجھ کو فرمایا کہ تو میری اولاد میں سے ہے تو اب ایک تو خواب ان کے پیر صاحب کا ہے فضل رحمان صاحب کا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آئے تھے میرے پاس کہنا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا یعنی یہ تو شاہ کی اولاد ہے سعیدوں کی اولاد ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے بننے والوں کی قوم میں سے یہ غلط ہے اور دوسرا خواب یہ والد صاحب خود دیکھتے ہیں ان کے حسین احمد مدنی صاحب کے حبیب اللہ صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام حسین کو دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم میری اولاد میں سے ہو تو جو نصبی تعلق ہے یعنی لڑکیاں ہمارے ہاں آئیں سادات کی ہماری لڑکیاں ان کے ہاں گئیں اس کی بجائے صرف خوابوں کے اوپر بھروسہ کر کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سید ہوں تو خود تو خواب کے اوپر بھی سید بن سکتے ہیں آپ اور حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلام جو ہیں ان کے متعلق آپ یہ تسلیم نہیں کرتے لیکن انور شاہ کشمیری صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر ہماری لڑکیاں وہاں جائیں اور ان کی لڑکیاں ہمارے یہاں آئیں داد کی تو اس سے آپ صحیح لکھ سکتے ہیں خود کو آپ لکھ سکتے ہیں تو حضرت مسیح اسلام نہیں لکھ سکتے یا وہ اپنے آپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے پھر اس کے بعد حضور نے اپنے خاندان کو خاندان مغلیہ اور خاندان سادات سے بھی مرکب قرار دیا ہے تراک القلوب میں روحانی خزائن کی جلد پندرہ ہے صفحہ دو سو ستاسی ہے اس کے ساتھ ہی اسی کتاب میں حضور نے صفحہ چار سو بیاسی اور چار سو تراسی پر یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب خصوص الحکم میں مندرج پیشگوئی کے مطابق میں چینی الاصل ہوں تو اب لوگوں نے بڑا اس کا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ یا تو مغل ہیں یا اہل فارس میں سے ہیں یا سادات میں سے ہیں یا چینی ہیں تو چاروں باتیں تو نہیں ہو سکتی ایک بندے کے اندر یا تو آپ چینی ہوں یا آپ اہل فارس میں سے ہوں یا پھر آپ مغل ہوں یا پھر آپ سادات میں سے ہوں تو چاروں آپ دعوے کر رہے ہیں لیکن چاروں جو ہیں وہ اکٹھے ہو نہیں سکتے اب اس کے اوپر ایک کتاب ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور یہ حافظ محمد ظفر اقبال صاحب فاضل جامع اشرفیہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب استاذ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور کے افادات پر مبنی ہیں اس میں انہوں نے حضرت امام علیہ السلام کے نصب کے متعلق کچھ احادیث درج کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے پھر لکھتے ہیں آگے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسین کی اولاد میں سے پھر ایک اور حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے میرے چچا عباس کے خاندان سے اب یہ سلسلہ نصب جو ہے وہ تھوڑا سا پھیلتا جا رہا ہے اب جی پھر وہ آگے لکھتے ہیں ابو داود کتاب المادی کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور دیکھا اپنے بیٹے حضرت حسن کو اور کہا یہ بیٹا میرا سردار ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا اور عنقریب اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ وہ نامزد ہوگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور سیرت میں بھی انہیں سے مشابہ ہوگا مگر صورت میں مشابہ نہ ہوگا پھر ذکر کیا حضرت علی نے قصہ یملا الارض عدلن کا یعنی بھر دے گا زمین کو انصاف سے تو اب وہ مخصوص کر رہے ہیں حضرت حسن کی اولاد میں پہلے جو تھا وہ اس میں یہ تھا کہ دونوں میں سے ہوگا پھر اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا یا حضرت امام حسین کی اولاد میں سے پھر آگے علامہ جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں ابن اثاکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی تو یہ ظاہر ہے کہ تو مہ کی نشانی ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا نہ امام حسن نہ امام حسین نہ حضرت نہ حضرت عباس اور نہ حضرت فاطمہ اب یہ ساری جو ہیں وہ احادیث نقل کرنے کے بعد وہ توجیحات کیا پیش کرتے ہیں توجیحات وہ یہ پیش کرتے ہیں لکھتے ہیں اسی کتاب میں میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں سیونٹی ٹو بہتر نمبر صفحہ ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے نجیب الطرفین سید ہوں گے لیکن اس پر حضرت عثمان کی روایت سے اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدی حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گے اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر ہیسمی مکی تحریر فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدی اصالتاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت میں سے ہوں گے اور ان حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان کا سلسلہ نصب میں سب سے زیادہ حضرت حسن کی نسبت نمایاں ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہیں اس کے بعد حضرت حسین اور پھر حضرت عباس کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک ہی شخص میں مختلف جہاد سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن ہے علامہ ابن حجر مکی کے اس جواب کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص کے سلسلہ نصب میں اس کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مثلاً حضرت عباس کے خاندان میں سے تھی اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسین کے خاندان میں سے کسی عورت سے نکاح کر لیا پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسن کے خاندان کے ساتھ مناقحت کا تعلق کر لیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح امام مہدی کے نصب کی روایات میں کوئی تعارض اور اختلاف باقی نہیں رہتا اب یہ خود ہی ایک فرضی رشتے وغیرہ سارے بنا رہے ہیں کہ اگر وہ خاتون ہو وہ دوسرے کے خاندان میں شادی کر لے پھر آگے ان کے تیسرے خاندان میں شادی ہو جائے پھر وہ آگے چوتھے خاندان میں شادی ہو جائے تو پھر اس کی جو اولاد میں سے ہوگا وہ سب کا بیٹا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ توجیحات آپ ہمارے لیے کیوں استعمال کرتے جب آپ کو اپنی روایات کو تدویق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ یہ ساری باتیں فرض کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے نا وہ آپ دے رہے ہیں لیکن جب وہی لاجیکل ایکسپلینیشن ہم دیتے ہیں تو پھر آپ معنی سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو ہر فن ہر فن بتائیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی لفظ لفظ پورا ہوگا اور اس کی کوئی تعویل نہیں آپ نے کرنی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرنی لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ پھر ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جس باتوں سے آپ ہم کو منع کرتے ہیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں ضرورت زمانہ کے حوالے سے آئندہ آنے والے امام مہدی کے حسب و نصب کے حوالے سے کچھ حوالہ جات پیش کیے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ سے گزارش کے پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً گیارہ بجے تک اسی پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات پیش کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع کرام آپ سے گزارش کہ آپ کے سوالات کا دوران یا ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو جی انصر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات ہاں جی جیسے میں نے کیا نا کہ یہ جو اہل فارس میں سے ہونا ہے تو اہل فارس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں احادیث میں موجود ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت سوری جو اہل فارس ہیں وہ حضرت اساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اساق علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے ظاہر ہے تو پھر یہ بات جو ہے وہ پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اہل فارس ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو نبوت ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونی چاہیے اور مرزا صاحب جو ہیں وہ اہل فارس میں سے ہیں اور وہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن کنز المال میں یہ حدیث لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ جو اہل فارس ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج میں یہ شاد فرمایا کہ ملت ابھی کم ابراہیم کہ تمہارے باپ ابراہیم کی جو ملت ہے وہ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا سورہ حج کے اندر اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وجاہد الف اللہ حق کا جہاد ہی ہوا با کم و ما جال علكم فر دين من ہر جن اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس نے جیسا کہ جہاد کہا کہ اور اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ملت ابیک ابراہیمہ ہوا سماکم المسلمینہ من قبل وفی حاضہ کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان تم ساری ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ نہیں ہیں تو وہ اس آیت کی روح سے غلط ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا ہے اور انہیں ہمارا باپ قرار دیا ہے ملت ابیکم ابراہیمہ ہوا سماکم المسلمینہ من قبل وفی حاضہ تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں وہ بنو فارس میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ جب سورج جمعہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر آسمان تک پہنچ جائے گا سر تک پہنچ جائے گا ایمان جی تو اس کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ شخص خاص ہوں گے جو آ کر اس کو نیچے واپس لے آئیں گے زمین تک اور پھر انہیں سلمان فارسی کے متعلق فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت جتنے جی۔ بھی صابی ہیں اس میں سے کسی کو نہیں کہا لیکن حضرت سلمان کو چن کر یہ کہنا کہ سلمان منا اہل البیت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو بھی اہل بیت میں سے ہی شمار کیا جائے گا بہت بہت شکریہ انصر صاحب پہلے ٹیلی فون کالر آج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم صاحب ان کا سوال لیتے ہیں نعیم صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کوشچن کر سکتا ہوں جی پلیز جی، اچھا کوشچن میرا یہ ہے سر کہ جو آنے والے امام اور نبی یہ ہر دور میں یہودیوں کے زمانے سے ہزاروں سال سے یہ پیشین گوئیاں ہر مسلک اور مذہب میں چلی آ رہی ہے یہ تو ایک لمبی داستان ہے جس کا کبھی بھی کسی کو آنسر صحیح نہیں مل سکا جی نمبر ون لیکن جو آپ نے ابھی وہ امام کی ایک نشانی میں سے حضرت عمر کا جو کال بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا جی اس میں میرے نظر کے سامنے ایک چیز گزری جو میں سمجھا آپ کو بتاؤں جو مجھے دل کو لگی اس میں کسی اسکالر نے کہا کہ حضرت عمر نے جو پشین گوئی کی ہے وہ بیسیکلی حضرت عمر بن عبد العزیز پر آ کر وہ ثابت ہو گئی تھی کہ ان کے دور سے پہلے بنو امیہ میں ظلم کا ہی دور دورہ تھا موسٹلی تو جب وہ آئے تو انہوں نے یکسر ایک اچھائی والا دور پیش کیا خدا خافی والا تو یہ ضروری نہیں بشین گوئیاں ہیں ساری امام مہدی کے بارے میں جو بھی خلیفہ ہے جو اچھا حکمران بعد میں آئے ہیں بڑے بڑے پرفتن ادوار بھی گزرے تباہی کے وہ ساری پیشین گوئیاں ان میں بھی وہ پوری ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہوں گی اس کو ٹھیک ہے جی۔, جی نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوال پہنچ گیا جی انصر صاحب وہ کہتے ہیں یہ تو پیش گوئیاں اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہاں، ان کی بات جو ہے نا وہ ان پرنسپل بالکل درست ہے جی اور مجھے اس سے اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس لیے کہ خود احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ مہدی ایک نہیں ہے کئی مہدی ہیں ایک یہ حدیث ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ تو اب ایک مہدی درمیان میں بھی ہے اور جو ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ بڑی کھینچتان کے اس کی تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ساتھ حالانکہ بالکل ساتھ تو نہیں ہوتی بات تو اس کو میں بعد میں کسی وقت ان شاء اللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا کہ درمیان کا کیا مطلب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین کو بھی مہدی کہا ہے اور یہ فرمایا علیہ سنتی و سنت خلفۂ راشدین المہدین تو وہ مہدی جو ہدایت یافتہ ہے وہ مہدی جو دنیا میں ظلم ختم کر کے عدل قائم کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ بھی مہدی ہے اور خود حضرت عمر کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کے دور میں تو مسلمان جو سلطنت تھی مسلمانوں کی وہ کافی وسیع بھی ہوئی اور امن امان بھی ہو گیا کیونکہ وہ بڑے سخت حکمران تھے تو یہ دوسرے کسی خلیفہ کو یہ بات اس انتہا تک میسر نہیں ہوئی جو حضرت عمر کو ہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میری اولاد میں سے ہوگا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں پوری ہوگی بالکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کسی پیش گوئی کے ایک زمانے میں پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ پوری نہیں ہوگی میں نے اس کیا کہ حضرت مسیح محدود والسلام نے تذکرۃ المادی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہدی کے بارے میں حدیث تین طرح کی ہیں ایک وہ جو پہلے پوری ہو چکی ہیں تو اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات میں ایک پیش گوئی پوری ہو گئی ہے تو بالکل صحیح بات ہے اس میں ہمیں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرور پوری ہو چکی ہے لیکن وہ جو آخری زمانے میں المہدی کے آنے کی خبر ہے کیونکہ قرآن میں تو کسی مہدی کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کریم نے انبیاء کے آنے کا ذکر کیا اور ہمیں نبی اور رسول کے علاوہ کسی پر ایمان لانے کا حکم ہی نہیں دیا گیا کیونکہ ایمان تو بالغائب ہے تو نبی کا نبی ہونا رسول کا رسول ہونا یہ غائب میں ہے اس لیے ہمیں اور کسی انسان پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے تو ایک زمانے آخری زمانے میں آنے والا ایک نبی اور رسول ہے اس کو حدیث میں المہدی کہا گیا ہے اور قرآن میں اس کو نبی اور رسول کہا گیا ہے جو آنے والا ہے آخری زمانے میں اس لیے بالکل نعیم صاحب کی بات درست ہے کہ وہ حضرت عمر والی بات جو تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات میں آپ کی شکل میں پوری ہو گئی جی بہت بہت شکریہ صاحب جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جاوید صاحب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی مجھے انتظار سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ڈاکٹر عبد السلام صاحب جو ہیں آج وہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے ایک دفعہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ ان کی بارے میں ساری باتیں آ رہی ہیں تو ان سے روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ان کو نکالا گیا کیا وہ ایسی کیونکہ اس نے سوشل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں شروع کر دی تھی اپنے طالب علموں سے اور دوسرے سے تو اس وجہ سے وہ ریاست جو ہے وہ یہ ٹالریٹ نہیں کر سکی اور اس کے بعد جو قادیان میں انہیں ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ریڈ کارپٹ ان کو اشائیہ جی۔ دیا گیا تو جی ٹھیک ہے جی پہ روشنی ڈالیں ٹھیک ہے جی جاوید صاحب بہت بہت شکریہ انصر صاحب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں اس کا اور تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہمارے موضوع کے متعلق کو سوال کریں جو بھی سوشل میڈیا پہ مخالفین باتیں کر رہے ہیں بالکل وہ بالکل جھوٹ ہیں جی، جی۔ ویسے بھی جھوٹ ہیں اور مسلم کی حدیث ہے کہ سنی بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے ورنہ کسی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے تو یہ بالکل غلط بات ہے جب تک کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اس کو کسی کے متعلق کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے اور ٹی وی پر بھی اس طرح کے پروگرام ہو چکے ہیں جس میں ایک جوشیلے صاحب نے ایک اس طرح کی بات کر دی اور ایک ایسی کتاب سے کوٹ کیا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا تو جو پروگرام کے اینکر تھے انہوں نے اور کچھ دوسرے سائنسدانوں نے مل کر ان کو اچھا خاصا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ثبوت جب تک نہ ہو لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کا براہ راست ایم دیا کا سے تعلق نہیں ہے ہم تو ان کو محترم اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ احمدی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ان کو قادیان میں ریڈ کارپیٹ ملا یا ملا بھی ہو اگر تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کو دنیا بھر میں ریڈ کارپیٹ ملنا چاہیے اور ملے ہیں اور وہ پاکستان نے ان کو نہیں نکالا جی۔ پاکستان میں وہ انہوں نے بہت کوشش کی اور ان کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہوئی کہ ان کو وہ کوئی بڑا سائنسی مرکز بنا کے دیتے جو اسپارکو ہے وہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ جو نوبل انعام ملا ہے ان کو وہ سارے کے سارے انہوں نے پاکستانی طالب علموں کے لیے مختص کر دیا اور کہا کہ اس سے پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ باہر آ کر وظیفہ لے کر اس پیسے سے وہ اپنی فزکس کی تعلیم حاصل کریں ابھی جو یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریٹائر ہوئے ہیں مجاہد کامران صاحب وہ اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو فزکس کے پروفیسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا اس مقام پر پہنچنا اس وقت ڈاکٹر عبدالسلام کی مرہون منت ہے تو جی. وہ جب نوبل انعام لینے جاتے ہیں تو وہ پاکستانی لباس پہن کے جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں سارا ساری عمر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ چینج نہیں کیا دوسرے لوگوں نے ان کو آفر کی انڈیا نے آفر کی یورپ میں آفر ہوئی لیکن انہوں نے کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں لیا پاکستانی پاسپورٹ کے اس لیے ایسے شخص کے متعلق اس طرح کی بےحودہ باتیں کرنا وہ ایک تو شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے دوسرا اخلاقی لحاظ سے بھی کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں ضرورت زمانہ کے حوالے سے آنے والے امام مہتی کے حسب و نصب کے حوالے سے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہماری آئی ڈی ہے جی انصر صاحب اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات ہاں جی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جو تضادات ہیں احادیث میں اس میں میں نے دو تین بیان کیے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی چار جگہیں بتائی گئی ہیں ایک جو ہے وہ بیت المقدس ہے ایک دمشق میں مشرقی کنارے پر ہے اس کے اور اس کے علاوہ جبل دخان ہے وادی فیق ہے اور پھر میں نے شاید یہ بھی لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا کہ خود امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کی بھی آٹھ جگہ ہیں جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مدینہ میں نکلیں گے یا بلاد مغرب میں وہ ان کو کنفرم نہیں ہے احادیث والوں کو دوسرا ہے کہ وہ اپنے مکان سے نکلیں گے تو مکان ان کا کہاں پہ ہوگا یہ پتہ نہیں ہے کہ مکہ میں ہے یا مدینہ میں تو وہ مدینہ سے نکلیں گے یا پھر مکہ میں آ جائیں گے پھر مکہ میں آئیں گے تو مکان میں اپنے نکلیں گے یا کعبہ میں ہوں گے بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ اپنے مکان میں ہوں گے تو لوگ وہاں جا کر ان کو پہچان لیں گے بعض روایات میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ہوں گے اور حتیم کے اور رکن یہ معنی کے درمیان بیٹھے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اب وہ پہچاننے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں تو وہ پہچان لیں گے اور وہ ان کو زبردستی کہیں گے کہ آپ بیت لیں تو وہ بیت نہیں لیں گے تو پھر لوگ کہیں گے اگر آپ نے بیت نہ لی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہ دنیا کا ایک واحد ایسا موقع ہے کہ جس کی بیت کرنی ہے اس کو اس طرح سے مجبور کر کے بیت لی جائے کہ اگر اس نے بیت نہ کی تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے تو جی جان بچانے کے خوف سے وہ پھر ان کی بیت لیں گے جی پھر ایک اور جگہ بتائی جاتی ہے کہ خراسان جی تو فرمایا کہ وہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لشکر آ رہے ہوں گے تو ان میں امام مہدی ہوں گے پھر کدا بتایا ہے جس کو انہوں نے چینج کر کے کرا کر دیا ہے دال کورے سے بدل دیا پھر کہتان سے بتایا ہے پھر ماورا نہر سے بتایا ہے تو یہ مختلف انہوں نے مقامات بتائے ہیں ایک امام مہدی ہیں علیہ السلام ہیں بیچارے اور نکلنے کی جگہ آٹھ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈبل ہیں ان کی چار بتائی جاتی ہیں ان کی آٹھ بتائی گئی ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب نبیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم انصر وعلیکم السلام وعلیکم السلام و اللہ جی انصر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم عام لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ جیسے مختلف مبلغوں کی بات سننی ہوتی ہے تو ان میں تو اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن آپ جیسے جو مطالعے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن جن کا مطالعے کا خاص طور سے سورس بھی ایک ہے یعنی قرآن اور حدیث ہے تو ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ سورس میں تضاد ہے یا اپنی اپنی روٹیوں کا چکر ہے تو ان حالات میں ایک بندہ کیا کرے اگر وہ سارے اختلافی امور کو چھوڑ دے اور صرف اسلام کے جو بنیادی پانچ ارکان ہیں ان کو صرف مضبوطی سے پکڑ لیں تو کیا اس میں بچت ہو پائے گی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں بہت بہت شکریہ نبیل صاحب جی انصر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں شروع میں یہ بات ایک عرض کی تھی کہ جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ جو علماء ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ان کو مختلف چیزوں کی تشریح اور تعبیر کا پتہ ہے فرق پتہ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے عام آدمی کہاں پہ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکہ میں عام لوگ تھے انہوں نے آپ کو مانا اور جو پڑھے لکھے اور سردار تھے انہوں نے نہیں مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم اس وقت چونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور علماء ان کو علم کی وجہ سے ہم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس لیے ہم ان کو یہاں پہ بیٹھ کر یہ ساری باتیں سمجھاتے ہیں لیکن جو عام لوگ ہیں وہ جیسے وہ شعر ہے نا کہ خدا بندائی تیرے ساتھ دل بندے کے در جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری تو دونوں جگہ پہ اگر ایاری ہوگی تو سادہ دل بندے کہاں جائیں گے سادہ دل بندے جو ہیں وہ کامن سینس کے ساتھ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو نشانیاں ہیں اور جو علامات ہیں وہ کس میں پوری ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ایک تن تنہا اب دیکھنا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ اکیلا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اس دور میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے میں اس کا رسول ہوں اور پوری دنیا اس کے مخالف ہے اس میں افراد بھی ہیں اس میں گروہ بھی ہیں اس میں جماعتیں بھی ہیں اس میں حکومتیں بھی ہیں اور وہ تمام کے تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن اس کو ہرا نہیں سکتے اس آواز کو دبا نہیں سکتے تو قرآن کریم کے اور سنت کے احادیث کے احکامات تو انسان کے ذات کے لیے ہے نا اپنے نفس کے لیے کہ آپ اس کے اوپر کیسے عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن انسان کی اخروی نتاج کے اس کے اخروی نجات کے لیے سوری اور ایک منحص القوم ایک معاشرہ اسلامی بنانے کے لیے اجتماعی طور پر وہ کیا درکار ہے وہ ایک امام درکار ہے ایک لیڈر درکار ہے اور اس کی سچائی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی صرف ایک بات پتہ ہو تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ایک نشاں کافی ہے اگر ہو دل میں خوف کردگار ایک نشان اور ایک وہ نشان یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتایا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے گا وہ لازمن تباہ و برباد ہوگا جھوٹا قیدا رکھنا نہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہندو بھی اتنے بڑھ گئے ہیں سکھ بھی اتنے بڑھ گئے ہیں جہاں جاؤ سکھ نظر آ جاتے ہیں آپ کو تو وہ کیا وہ سچے ہیں پھر اس حساب سے اس طرح تو مورمنس بھی پھیل گئے ہیں اس طرح تو فلاں بھی پھیل گیا فلاں بھی پھیل گئے میں جھوٹا عقیدہ رکھنے کی بات نہیں کر رہا قرآن کریم نے جو نشان بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے خدا نے وہی کی ہے اور اس وہی کا تم پر ماننا واجب ہے اور مجھے خدا نے اس دور میں ایک معمور بنایا ہے اور مجھ پر ایمان لانا تم تمہیں واجب اور فرض ہے وہ بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا جی کبھی بھی وہ فلاح نہیں پائے گا تو ایک یہ نشان آپ دیکھ لیں جیسے سورہ رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یقول الزین کفر السطہ مرسلہ وہ جو انکار کرتے ہیں تیرا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو کل کُلکفاب اللہ شہیدم بینی و بین کو ومن اندہ علم الکتاب ان سے کہہ دو کہ میرے لیے کافی ہے اللہ گواہ کیونکہ اللہ جب گواہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کے ذریعے اس شخص کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے لوگ نشان دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں لوگ اس میں اس کی علامات دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بندہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے لیکن خدا اس کو کامیاب کر رہا ہے حالانکہ خدا نے قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ جھوٹا کامیاب نہیں ہوتا اور خدا نے یہ کہا ہے کہ جو میرا گروہ ہے کتب اللہ اغل بننا انا و رسولی تو جو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے فرض قرار دے دیا کتب اللہ اللہ اغل بننا لام تاکید کا لگا ہے جی کہ غالب آئیں گے میں اور میرے رسول اور اسی طرح فرمایا کہ جو خدا کے گروہ ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور یہ فرمایا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ اس کو میں کبھی پھلنے پھولنے نہیں دوں گا اور یہ وہ بات ہے جس کو علماء اسلام نے پچھلی صدیوں میں بھی اور حضرت مسیح محدودہ السلاۃ والسلام کے دور میں بھی اور آپ کے دور سے ذرا پہلے بھی جب عیسائیت جو تھی وہ مسلمانوں پر حملہ ور ہو چکی تھی ان کو اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرتے تھے وہ کیونکہ بائبل میں بھی یہی بات لکھی ہے چنانچہ علامہ ابن القیم جو حضرت علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے انہوں نے اپنی کتاب میں وہ میرے پاس موجود ہے کتاب عربی میں ہے اس میں وہ ایک یہودی عالم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے بین یہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹا کبھی فلاح نہیں پا سکتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی اس کو خدا کی تائید نہیں ملتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب ہوئے پھر ان کو پوری دنیا میں غلبہ ملا ان کا دین پھیل گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا ہاں یہ تو باقی بالکل ٹھیک بات ہے اس کے بعد پھر علامہ رحمۃ اللہ کرانوی جو حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے دور سے ذرا پہلے تھے وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں بین ہی یہی بات لکھی پھر اس کے بعد حضرت وہ جو تھے مولو اللہ امرتسری ان کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تو خود مسلمان علماء عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ اصول پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اور وہی اصول ہم قرآن سے اور بائبل سے پیش کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ لازماً تباہ بربار ہوتا ہے لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ تمام تر مخالفت کے باوجود چاہے وہ افراد کی مخالفت ہو چاہے وہ گروہوں کی مخالفت ہو حکومتوں کی مخالفت ہو اس کے مقابل پر وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جی تو جماعت احمدیہ کی کامیابی آپ کے لیے جو ہے نا ایک نشان ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو کسی اور نشان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سچی جماعت ہے جو تمام مخالفتوں کے باوجود کام قائم بھی ہے اور پوری دنیا میں پھیل بھی چکی ہے بہت بہت شکریہ انصر صاحب ابھی ایک دوست کی کال موصول ہوئی ہے انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے جی۔ وہ بھی یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا آپ ابھی جواب دے رہے ہیں کہ کامیابی کا کیا معیار ہے دیکھیں ابھی تو میں نے بتایا نا آپ جی کہ کامیابی کا معیار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن جو خدا کی طرف سچ بات جو ہے نا اس کو سچ بات اس کو منسوخ کرے گا اور خدا نے اس کو کہا ہے کہ تم معمور ہو تو وہ پھر اس کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ایک شخص واحد ہوتا ہے نبی چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ قادیان میں ہو وہ یہ اکیلا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس کو عوام جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں ان پڑھ لوگ قبول کرتے ہیں غریب لوگ قبول کرتے ہیں جو معاشرے کی کریم ہوتی ہے ملا القوم جس کو قرآن نے کہا ہے جو کریم آف دا نیشن ہے وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ مخالفت کرتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا سارا جو رتبہ اور مقام ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے کیونکہ نبی جو ہے وہ میں نے کئی دفعہ یہاں بتایا کہ نبی جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہے جی ایک پوری کی پوری قوم مشرق کی طرف بھاگی جا رہی ہے وہ کہتا ہے آگے کھڈا ہے مر جاؤ گے واپس آ جاؤ وہ ہالٹ کر کے ان کو ریورس گیئر لگا کے ان کو وہ مغرب کی طرف لے کر آتا ہے واپس تو ہمیشہ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہے تو جن لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اسٹیٹس کو کے ساتھ وہ تو ظاہر مخالفت کریں گے اس میں حکمران ہوتے ہیں اس میں مذہبی علماء ہوتے ہیں اس میں سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں یہ تینوں گروہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کلاؤز ذب رب الناس ملک الناس الہ الناس کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے بادشاہ بنے ہیں لوگوں کے رب بنے ہیں لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہیں یعنی خدائی احکامات اپنے پاس سے بنا بنا کہتے ہیں یہ خدا کے احکامات ہیں مولوی لوگ ہیں یا جو سرمایہ دار لوگ ہیں یا جو سیاستدان ہیں حکمران ہیں کیونکہ نبی کی دعوت سے نبی کے پیغام سے ان کا سنگھاسن ڈول جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے وہ کرپشن پہ مبنی ہوتا ہے وہ ایکسپلاٹیشن پہ مبنی ہوتا ہے اور خدا کا نبی کہتا ہے کہ یہ سارے کام غلط ہیں چھوڑ دو ان کو تو وہ نہیں چھوڑ سکتے نا اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اور نبی کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کرتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اس وقت کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید حوالہ جات پیش کرنا چاہیں جی جیسے میں نے مختلف جگہیں بتائی ہیں اسی طرح ایک جو اور اختلاف ہے وہ رومی لشکر کے حملے کے بارے میں ہے کیونکہ احادیث میں بھی رومی لشکر کے مسلمانوں پر حملے حملہ کرنے کی مختلف جگہیں بیان کی گئی ہیں تو اس میں مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث میں لفظ المدینہ ہے جس سے مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن عربی میں چونکہ مدینہ لفظ ہر شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہاں اس سے شام کا مشہور شہر حلب ہی مراد ہو کیونکہ آماک اور وابق کے قریب یہی بڑا شہر ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیت المقدس مراد ہے اب یہ ایک شہر ہے اس کے متعلق مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کہ کہاں پہ ہوگا یہ شہر ہے کہ فلاں شہر یا فلاں شہر ہے اور پھر ایک اور اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ دعوت العرض نکلے گا یعنی ایک جانور بڑا عجیب و غریب سا انہوں نے اس کی وہ شکل بھی بنائی ہے جی اور دوسرا یہ کہ جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو اب اس میں اختلاف ہو گیا وہ کہتے ہیں جی کہ اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ دعوت العرض کا واقعہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پیش آئے گا مگر حاکم صاحب مستدرک نے راجہ اس کو قرار دیا ہے کہ دعوت الرض اس کے بعد نکلے گا حاصل یہ کہ پہلے یا بعد میں ہونے کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں واللہ عالم تو اب علماء کے دو اقوال ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مختلف ہیں بعض نے ایک حدیث لے لی ہیں بعض نے دوسری حدیث لے لی ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو دعوت الرض ہے وہ پہلے نکلے گا اور سورج مغرب سے بعد میں نکلے گا بات کہتے ہیں نہیں سورج مغرب سے پہلے نکلے گا دعوت لفظ جو ہے نا وہ اس کے بعد نکلے گا پھر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی مختلف جگہیں ہیں اسی طرح دجال کے بھی قتل ہونے کی مختلف جگہیں ہیں جی <clears throat> ایک میں لکھا ہے ترمزی کتاب کے تاب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پہ دجال کو قتل کریں گے لیکن مستند احمد میں اور در منصور میں انہوں نے بہوالا ابن ابی شہبہ یہ لکھا ہے کہ پھر وہ یہاں سے چل کر شام آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور افیق نامی گھاٹی کے پاس اسے قتل کر دیں گے <clears throat> اور پھر حاشی میں لکھا ہے کہ یہ گھاٹی اردن میں ہے اور اردن کی سرحد فلسطین سے ملی ہوئی ہے لہٰذا جن حدیثوں میں ہے کہ فلسطین میں بابلود کے پاس قتل کریں گے یہ حدیث ان کے معارض نہیں اس گھاٹی کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو گھاٹی ہے وہ اردن میں ہے اردن کی سر فلسطین سے ملی ہوئی ہے لہٰذا جس میں ہے کہ وہ جی وہ اس گھاٹی میں آئے گا تو <clears throat> دوسرے میں لکھا باب دودھ میں آئے گا تو دونوں ملک ساتھ ساتھ ہی ہیں نا اردن اور فلسطین لیکن اردن اور فلسطین تو اب دو ملک بنے نا پہلے تو ایک ملک تھا جی سلطنت عثمانیہ تک جو ابھی جو آخری ان کی خلافت ختم ہوئی ہے اس میں تو شام سے لے کر لبنان تک اور یہ جنوب میں عراق تک اور ٹرکی تک سوائے ایران کے یہ تو ساری سلطنت عثمانیہ تھی تو لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی اردن اور فلسطین ان کی سرحد ملتی ہے آپس میں حالانکہ اس وقت تو سرحد کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور پتہ نہیں بعد میں بھی ہو کہ نہ ہو کیونکہ دنیا کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے نا تو یہ وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں تدبیر کرنے کی پھر ایک اور جو متضاد بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ علامہ کرتبی نے روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد اب یہ الفاظ ذرا ذہن میں رکھیے گا کافی عرصہ بعد جی کافی عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد جب دوبارہ اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیلنے لگے گا اور دین اسلام کے اکثر حصے پر عمل ترک کر دیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکال لے گا جو مومن کو کافر سے ممتاز کر دے گا تاکہ کفار کفر سے اور فاسق اپنے فسق سے فسق سے باز آ جائیں پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا اور لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی مگر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آ جائے گا جس کے بعد کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی پھر اس کے بعد جلدی قیامت آ جائے گی تو اب حضرت صی علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد آئے گی قیامت کافی عرصہ بعد یہ ہوگا جو انہوں نے بتایا ہے اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی لیکن ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے کہا یاسر اللہ پھر دجال کے خروج کے بعد کیا ہوگا آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے میں نے کہا تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد کیا ہوگا فرمایا اگر کسی شخص کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت آنے تک اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی یہ کنز العمال و ابن ساکر بہ والا ابن ابی شہبہ تو اب ایک تو آپ نے بتایا کہ کافی عرصہ اور ایک بتا رہے ہیں کہ گھوڑی کا بچہ پیدا ہوگا حضرت صاحب کے بعد یہ نہیں پتا کہ ان کی وفات کے بعد یا ان کے نازل ہونے کے بعد بس یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے کہتے جی پھر کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ جب گھوڑی بچہ دے گی تو اس بچے پہ سواری کی نوبت نہیں آئے گی کتنی دیر میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے گھوڑی کا سال دو سال میں اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا تو اس لیکن اس وقت اس سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی کیونکہ ابھی نوبت نہیں آ چکی ہوگی اس کے سواری کی وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس اوپر سواری کی جائے تو وہ جو ہے وہ قیامت مت آ جائے گی تو اب یا کا پھر سے کے بعد آئے گی یا پھر گھوڑی کے بچے کے جوان ان سے پہلے پہلے آ جائے گی لیکن ایک اور حدیث ہے الشعت فی و سات میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن امر بن اللہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول اور دجال کے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب ایک سو بیس سال تک ان چیزوں کی عبادت نہ کر لیں جن کی عبادت ان کے ابا اجداد کیا کرتے تھے اب انہوں نے معین عرصہ بتا دیے پہلی حدیث میں تھا کافی عرصے کے بعد آئے گی قیامت دوسری حدیث میں ہے کہ گھوڑی کا بچہ بھی جوان نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی تیسری حدیث بتاتی ہے کہ ایک سو بیس سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے بعد ایک سو بیس سال گزر جائیں گے اور عرب کے لوگ جو ہیں اب یہ ایک سو ایک سو بیس سال شروع کب ہوں گے یہ نہیں پتہ کیونکہ دجال کے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب ایک سو بیس سال تک ان چیزوں کی عبادت نہ کر لیں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں حضرت عصیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو ماریں گے تو ساتھ ہی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی پرستی شروع کر دیں جن کی جو ان کے آبا اجداد کیا کرتے تھے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی آئے گا ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے گا دین اسلام کی باتیں لوگ نیک پاک ہو جائیں گے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے پھر اس کے بعد کہیں جا کر زوال ہوگا پھر ایک سو بیس سال تک وہ ان چیزوں کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ان کے آباء اجداد کیا کرتے تھے تو یہ مختلف باتیں ہیں اور پھر اس میں انہوں نے اس کی توجہ یہ کر دی ہے کہتے ہیں جی اگرچہ ایک سو بیس سال کی مدت ہو مگر یہ ایک سو بیس سال نہایت صورت سے گزر جائیں گے حتیٰ کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ایک دن ایک گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا تو معلوم ہونا اور بات ہے لیکن گزرنا اور بات ہے سورج کی جو گردش ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے نا دن کے گھنٹے چوبیس تو چوبیس ہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو سکون ہے تو وہ جلدی گزر جاتے ہیں جی اور لیکن اگر آپ تکلیف میں کہتے جی ٹائم گزر ہی نہیں رہا روزہ رکھا ہو تو ٹائم جی۔ نہیں گزرتا نا بار بار پوچھتے ہیں کہ ٹائم ہوا ہے کہ ٹائم ہوا ہے تو اس وقت نہیں گزرتا ٹائم لیکن اگر سکون والا ماحول ہو تو لگتا ہے کہ بس ابھی کھایا تھا تبھی دوبارہ ٹائم ہو گیا تو بچہ بھی مانگتا نا تو اس کی ماں بھی یہ کہتی نا کہ ابھی تو آپ نے کھایا تھا جی اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس میں تضاد ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سفیانی ہے اس کا ایک لشکر ہوگا تو اب چونکہ یہ شیعوں کو ابو سفیان سے کافی محبت ہے <laughs> اس لیے وہ اس کے متعلق اس طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ امام مہدی اور مسیح موت کے لشکر کے ساتھ جو مقابلہ کرے گا وہ سفیانی کا لشکر ہوگا تو سفیانی جو ہے وہ بنو میاں کا ایک فرد ہے ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں اسلام امام مہدی کا تصور وہ کہتے ہیں کہ اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا جبکہ تبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ مشرق سے خروج کرے گا اور یہ بظاہر تضاد ہے سید برزنجی نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ تعریف فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل یوں کی جا سکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا لشکر روانہ تو عراق یعنی مغرب سے ہوگا لیکن چونکہ اس لشکر میں اہل شام بھی ہوں گے اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس لشکر کو شامی یعنی مشرقی کہہ دیا گیا ہے تو خود ہی من کر تعویلات کریں کہ جس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے ہم قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر تعویل کرتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے لیکن یہ اپنی طرف سے خود ہی تعویل کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ وہ آئے گا تو مشرق مغرب سے لیکن اس میں چونکہ وہ شام کے لوگ بھی ہوں گے اس لیے اس کو ہم شامی بھی کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامعین اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس پروگرام اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح محمود علیہ صلاحت وسلام کے ضمن میں ضرورت زمانہ کے حوالے سے آنے والے امام مہدی اور مسیح مود کے حسب و نصب کے حوالے سے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے آپ کی گزارشات کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two Ansar صاحب ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے جی ڈاکٹر uh, وقار شیخ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ uh, وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی غالباً یہ کہا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق خدا اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس نے نبی نہ جب تک اس قوم میں نبی نہ بھیج دے لیکن جو لوگ نبوت کو ختم مانتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور نبی نہیں آتا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب بھی مزید نہیں آ سکتا نہیں وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم اس وقت عذاب کی حالت میں ہیں جی اسی لیے میں نے یہ دلیل بنائی ہے کہ لکھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عذاب کی حالت میں اس وقت عذاب کی حالت میں اس وقت ہم گرفتار ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب کی حالت میں آپ گرفتار ہیں تو پھر تو رسول آنا چاہیے اس سے پہلے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں بھیجتا رسول بھیج کر حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے اس سلسلے میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں غیر احمدی مسلمان بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو تھا چنانچہ ہمارے لیے وہی رسول کافی ہیں اور ان کی موجودگی میں ہمیں کسی اور رسول کی ضرورت نہیں اس لیے اگر عذاب آیا ہے تو اس سے پہلے خدا نے رسول بھیج تو دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا جواب بھی میں نے قرآن کریم سے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ماں کان اللّہ مذب و انطافیم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو ان کے اندر موجود نہیں ہیں کیونکہ عذاب آ گیا ہے جی بہم ہم یہستغفر ہوں اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو آپ نہ استغفار کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ظاہر ہے کہ روحانی طور پر کیونکہ جسمانی طور پر تو فوت ہو چکے ہیں جی تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے عرفان صاحب اور اس کے بعد بھی ایک دوست ہیں لیکن پہلے ہم عرفان صاحب کا سوال لیتے ہیں عرفان صاحب السلام علیکم وعلیکم جناب کیا حال ہے آپ کے جی بالکل بالکل جی، میرا کوشچن ہے سر کہ آپ کے بیانات کے مطابق اگر اس وقت کے دور حاضر کے مسلمان آپ کے مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے یا یقین نہیں لاتے مجھے نہیں پتا کون سا ورڈ صحیح ہے تو کیا وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی میں اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی یہود و نصارہ تھے ان کے لیے یہ لازم تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے یا اس کو قبول نہیں کرتے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا نہ ہی وہ اپنے اس دین پہ قائم رہ سکے گا جی تو اب کے دور میں اگر جو مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اگر جو مرزا صاحب پر یقین نہیں لاتے یا ان کو پیغمبر نہیں مانتے یا ان کو نبی سو کال نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے ان کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے حسن صاحب کا سوال حسن صاحب السلام علیکم حسن صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک میں پروگرام کے حوالے سے ابھی سن رہا تھا تو اس کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا بہت آج جانا اور موتبانہ گزارشیں ہوں گی ایک دو میری تو پروگرام کے سلسلے میں ماشاء اللہ سے آپ کا اتنا اچھا پروگرام جا رہا ہے اس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایک بات کی گئی کہ وہ جو لشکر کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ مغرب سے نمودار ہوگا یا مشرق سے ہوگا اور وہ اہل تشیوں کے حوالے سے کہی گئی وہ بات میں اس کے حوالے سے صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ ہم دوسروں کو یعنی کہ ان کی ان کی روایتوں کو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ من گھڑت ہیں یا ویسی ہیں نہ کہ ہم اپنے اوپر فوکس رکھیں تاکہ ہم لوگ تاکہ مور فوکس رہیں اگر دوسروں کی تعبیر کو یا ان کے اموشنز کو ہم یہ کہیں کہ یار وہ شاید من گھڑت ہیں میجر ان کے بلیف جیسے بھی ہوں ہم یقین نہیں رکھتے بھی ہوں لیکن ان کو یعنی کہ ایک محتاط انداز میں تاکہ وہ جی۔ لوگ بھی ہم سے ناراض نہ ہو کہ جی۔ ہماری کہانیوں کو من بے شک ہم یقین نہ بھی رکھیں لیکن ایک اچھے انداز میں ایک پروٹیکٹ کریں تو بہت اچھا میسج جائے گا تاکہ لوگ جو ہیں آج کل آپ کو پتا ہے ویسی اتنی نفسہ نفسی ہے کہ لوگ جو ہیں فوراً ریزسٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسی غلط بات کر رہے ہیں ہمارے حوالے سے کیونکہ میرے اکثر دوست شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہ یعنی کہ وہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہماری کہانیوں کو من گھڑت کہا جا رہا ہے نائس وے یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں جس پہ وہ اور ہماری جی بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا سوال اور آپ کا کنسرن پہنچ گیا ان اس کو اس کی طرف آئیں گے لیکن پہلے عرفان صاحب کا سوال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس دور میں مرزا صاحب کو نہ مانے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ماننا نہ ماننا جو ہے اس کی ایک بنیاد ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو مانیں تو ہمارے پاس اس کے لیے قرآن اور سنت سے احادیث سے دلائل موجود ہیں اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو ضرورت زمانہ ہے یا جو علامات ہیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق زمانہ تو یہی ہے جس میں مسیح موت کو آنا تھا مہدی موت کو آنا تھا جب آپ ان کو نہیں مانتے تو سب سے پہلے آپ <clears throat> قرآن اور سنت کی یا حدیث کی ان باتوں کا انکار کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علامات نہیں ہیں تو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کا حق ہے لیکن جو بالکل بدیہی قسم کی بات ہے جو واضح قسم کی بات ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے جیسے میں نے ابھی وہ نبیل صاحب نے کہا کہ جی کو سیدھی سی بات بتائیں جس سے ایک عام آدمی کو بھی پتہ چل جائے تو میں نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جھوٹ باندھتا ہے کہ خدا نے مجھے وہی کی ہے اور خدا نے مجھے اس منصب پر فائز کیا اور خدا نے نہ کیا ہو تو خدا اس کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے جب آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ مرزا صاحب کا انکار نہیں کرتے آپ اس کا انکار کرتے ہیں جس نے ان کو بھیجا ہے اور یہ بات انہوں نے خود لکھی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ جب تم میرا انکار کرتے ہو تو تم میرا انکار نہیں کرتے تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ اس نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر ہم ضرور کسی نہ کسی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بتایا ہے اور پھر آزو صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق جو آنے والا تھا وہ آ چکا جب ہم آپ کے سامنے شخصیت نہیں رکھتے ہم آپ کے سامنے وہ حالات رکھتے ہیں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھتے ہیں تو آپ پھر جب ان دلائل کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کا انکار نہیں کر رہے آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ان حالات میں گرفتار ہیں ہم اس عذاب میں گرفتار ہیں اور قرآن کے مطابق جب ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات ہوتی ہیں ایسی پستی کا شکار ہوتی ہے قوم تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ لازماً کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات تو وہی ہیں لیکن خدا بھیجے گا نہیں کسی کو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خدا کا انکار کر دیا آپ نے خدا کو نوزو بلّہ جھوٹا کہہ دیا کہ وعدہ تو اس نے یہ کیا تھا کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو میں بھیجوں گا آپ اس بات کا اقرار بھی کریں کہ حالات تو وہی ہیں لیکن آپ کے خدا نے بھیجا نہیں کسی کو نہیں بھیجا آپ نے یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجا ہے خدا نے اور انہی حالات کے مطابق بھیجا ہے انہی علامات کے مطابق بھیجا ہے جو قرآن نے بتائی ہیں آپ کی اپنی وضع کردہ نہیں لوگوں کی اکٹھی کی ہوئی نہیں جو خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحیح طور پر اس کے باوجود جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کا انکار نہیں کر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 مسلم ہیں آپ عیسائیوں کی طرح غیر مسلم ہیں ہندوؤں سکھوں کی طرح غیر مسلم ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس لیے کہ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم نے ایجاد نہیں کی آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں آپ احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں وہ پڑھیں اور علماء کے جو فتح ہیں وہ پڑھیں وہ اس بات میں ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے کفر دونا کفر جیسے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منترا کا صلاح متعمدن فقط کا فرا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا پھر یہ فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے سباب المسلم سکون و کتالح کفر پھر فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے جس نے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ تمام باتیں جو علماء ہیں محدثین ہیں وہ بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کفر ہے جو دونہ کفر ہے یعنی دونوں کفر کا مراد یہ کہ کفر کے علاوہ کفر ہے ایک وہ کفر ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے اور اگر اللہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں کوئی یہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب نہیں ہے یہ ایسا کفر ہے جو اسلام انسان کو غیر مسلم بنا دیتا ہے لیکن ایک شخص جو ساری باتیں مانتا ہے لیکن اس کے باوجود جو حقیقی طور پر اسلام پر عمل کرنا ہے وہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا مسلمان کو قتل کرتا ہے اس طرح کی باتیں جی. تو اس کو بھی یہ میں کافر کہا گیا ہے لیکن اس کا مطلب وہ والا کافر نہیں ہے اس لیے جو حضرت مسیم عدیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں جی جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو قرآن نے بتایا وہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا وہ بندہ اگر آپ کی نظر میں جھوٹا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹے کو تو میں کبھی بھی فلاح نہیں دیتا وہ ہمیشہ کامیاب نہیں وہ ہمیشہ برباد ہوتا ہے کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا مرزا صاحب علیہ السلات والسلام بار بار لکھتے ہیں کہ مجھے چالیس سال ہو گئے خدا پر جھوٹ باندھے تمہارے بقول لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیتا میں ہی ہوں تمہاری ہر کوشش ناکام پڑتی ہے مجھے تم کبھی بھی دبانے میں ہرانے میں مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ جو صورت حال ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے مسلمان کیا ہیں جی اور تیسری بات یہ کہ خود آپ اپنے ارد گرد ایک دوسرے لوگوں کو بغیر کسی نبوت کے دعوے کے بغیر کسی معمولی کے دعوے کے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث اہل قرآن سارے کے سارے ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں نا جی تو حالانکہ ان میں سے کسی کا بھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے جی تو اگر آپ اس اس کے بغیر <laughs> دوسرے کو کافر کہہ سکتے ہیں تو مرزا صاحب جو خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھے مان کر میرے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہو تو میرے کافر کو کافر ان ان کا انکار کرتے ہی ہیں درست بہت بہت شکریہ انصر صاحب اکبر ملک صاحب نے ای میل بھیجی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسن صاحب کا سوال اس سے پہلے ہے حسن صاحب کا سوال پہلے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ باتیں نہ کریں کہ جی وہ من گھڑت باتیں ہیں اپنا پوائنٹ تو اپنا پوائنٹ ہم اس وقت بھی بتائیں گے نا جب ہم دوسرے کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے جی جیسے کہ قرآن کریم نے بھی مشرقوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو صرف چند نام ہے جو انہوں نے رکھ لیے ہیں ورنہ کوئی ایسی دیوی دیوتا کوئی لات کوئی عزا کوئی منات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری کی ساری اسٹوریاں ہیں تو قرآن بھی ایک بلنٹ بات کرتا ہے احادیث میں بھی بلنٹ باتیں کی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے آ کے حضرت ابو طالب کو یہی کہا کہ اس کو منع کر لو یہ گالیاں دیتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا تھے بڑے بیوقوف لوگ تھے اور ہمارے بتوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بلنٹ بات جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اگر ایک بندہ کہے کہ اس وقت رات ہے لیکن ہو دن تو مجھے کہنا پڑے گا نا اس کو کہ تمہاری یہ بات من گھڑت ہے اس لیے کہ رات نہیں ہے بھائی سورج نکلا ہوا ہے جی اور اگر سورج نہیں نکلا رات ہے تو وہ کہیں نہیں سکا تو دن ہے کچھ بھی نہیں ہوگا نکل جاؤ آرام سے باہر اندھیرا نہیں ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ تمہاری بات من گھڑت ہے اس لیے کہ باہر سورج نہیں نکلا ہوا اور میرے پاس دلیل ہے کہ باہر سورج نہیں آپ جا کے دیکھو اندھیرا ہوگا سورج کی موجودگی میں اندھیرا نہیں ہو سکتا نا اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا غلط ہے جب میں دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوں تو میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا میں ساتھ دلیل بھی دے رہا ہوں اس کے تو برا اس وقت لگے گا جب آپ دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے رد کریں آپ کہیں جی یہ آپ نے بات کہی بالکل غلط ہے کیسے غلط ہے کس معیار سے غلط ہے قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر غلط ہے تو میں جو باتیں کرتا ہوں تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہم سب یہی کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں معیار مقرر کر لیں تو اگر آپ صحیح ہوں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے میں تو کئی دفعہ کہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ قرآن کریم سے ایک آیت دکھا دیں کہ جس میں امام پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ امام جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے فوراً اور کچھ نہیں مانگتے آپ سے ایک آیت مانگتے ہیں پورے قرآن سے جی۔ کہ امامت پر ایمان لانے کے بارے میں ایک آیت جی وہ آج تک ایک آیت نہیں لا سکے جی پھر مجھے تو کہنا پڑے گا نا کہ آپ جو باتیں روایات آپ لے کے آئے ہیں اماموں کے بارے میں وہ ساری کی ساری غلط ہیں من گھڑت ہیں اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن میں قرآن سے آپ ثبوت لا دیں ہم فوراً مان جائیں گے درست ای میلس اکبر ملک صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے پروگرام میں بعض لوگ آتے ہیں اور وہ جب آپ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں وہ آگے سے جواب آپ کو نہیں دیتے اور سیدھا سوال پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رحمۃ العالمین کے ماننے والے ہیں اور صرف سلامتی جیسی چیز بھی ریٹرن میں وہ نہیں دیتے تو اس بارے میں ان کا دراصل یہ سوال تو خیر ان سے کرنا چاہیے نا جو ایسا کرتے ہیں لیکن ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام نہ کرنا چاہیے نہ اس کے اسلام کا جواب دینا چاہیے جی تو وہ اپنی طرف سے وہ بیچارے سچے ہیں کہ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں حالانکہ یہ دین نہیں ہے وہ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو لوگ اسلام کے بدلے میں یا اس کے بھیس میں وہ لانتے ڈالتے تھے ان کو کہا کہ اس کو تم بھی کہہ دو وعلیکم جی لیکن جو خود آپ کا اسوا ہے آپ تو ایک مجلس کے پاس ہی گزرے ہیں اور اس میں مسلمان بھی تھے اس میں کفار بھی تھے اس میں یہود بھی تھے آپ نے سب کو کہا السلام علیکم و اللہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا تو یہ ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں کو سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو جی اور پھر یہ کہ سلام کا جواب جو ہے وہ دیا کرو اتنا ہی ہے اسے بڑھ کر اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان سلام کرے تو جواب دیا کرو غیر مسلم سلام کرے تو نہ دیا کرو اس لیے وہ جو ایسا کرتے ہیں آ, ان کی غلطی کو درست کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے دین کے مطابق کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ سر صاحب تقریباً ہمارے پاس سات آٹھ منٹ باقی ہیں کالرس کال کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two جی انصر صاحب اگر آپ مزید کچھ پیش کرنا چاہیں جی مزید میرے پاس بہار الانوار سے کچھ روایات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج ہم اس کو مکمل کر سکیں گے لیکن چلے میں شروع کر دیتا ہوں تھوڑا سا پھر بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں اس کو ہم <clears throat> مکمل کر دیں گے بہار الانوار جو ہے وہ شیعہ مسلک کی احادیث کی کتاب ہے اور اس میں جو اس کا آخری حصہ ہے جو آخری جلد ہے اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں سے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں ایک جو بہار الانوار میں اکمال الدین و تمام النعمہ کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قدام قدام القائم موتان ہیں موت موت الاحمر و موت العبید حتیٰ یذہب و من کل صباطن خمسطا فل موت الاحمر اصیف فل موۃ العبید ال آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ ظہور امام قائم علیہ السلام کے قبل دو قسم کی اموات ہوں گی موت سرخ اور سفید موت اور ان میں سے ہر سات میں سے پانچ آدمی ختم ہو جائیں گے سرخ موت تلوار سے اور سفید موت تعاون سے واقع ہوگی اب یہ دونوں جو باتیں ہیں وہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے دور میں آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی یہ ظاہر ہوئی ہیں آپ سے پہلے <clears throat> بلکہ اسی دور میں جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ تھی آپ تو اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو ستاون میں آپ اس وقت جوان تھے تو اس وقت ایک موت جو ہے موت الاحمر یعنی سرخ موت جو ہے وہ تلوار سے یعنی کہ ہتھیاروں سے ہوئی لڑی گئی اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور پھر اس کے بعد تعاون پھیلی ہے اور اس کے بارے میں حضور نے بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تعاون پھیلے گی اور اس کے بارے میں وارن کیا اور دو مواقع حضور کی زندگی میں ایسے آئے جب کثرت سے لوگوں نے بیعت کی ایک تعاون کے وقت میں اور ایک کسوف و کسوف کا جو نشان ظاہر ہوا تھا اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے بیعت کی تھی تو یہ جو بہار الانوار میں جلد بارہ صفحہ چھیانوے پہ لکھا ہے وہ حضرت مسیح محدود السلام کے دور میں بات پوری ہو گئی <clears throat> پھر اسی میں غیبت نعمانی کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے صفحہ نمبر ہے ون تھرٹی ایٹ اس میں لکھا ہے کہ امام قائم علیہ السلام کے قیام سے قبل ایک سال لازمی ایسا آئے گا کہ لوگ بھوکے بھوک اور فاقے میں مبتلا ہوں گے اور انہیں قتل کا شدید خوف ہوگا ان کو جان و مال اور پھلوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ بھی وہی اٹھارہ سو ستاون کا جو غدر ہے اس میں جان مال اور اس کا پھلوں کا کافی ان کو نقصان ہوا پھر غیبت توسی کے حوالے سے صفحہ ایک سو پانچ پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف سے دعوت آخر زمانہ میں ہوگی لہٰذا جب تک تم لوگ اس دعوت کے قائد کو نہ دیکھ لو زمین پکڑ لو اور خاموش رہو تا وقت ہے کہ ترک کے لوگ یا ترکی کے لوگ <clears throat> روم کی مخالفت کریں اور روئے زمین پر جنگوں کی کثرت نہ ہو اب یہ بھی ایک ایسا عظیم الشان نشان ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں کھل کے سامنے آیا جب ترکی جاپان اور اٹلی ایک طرف تھے اور امریکہ برطانیہ اور فرانس ایک طرف تھے جمنی بھی ان کے ساتھ تھا اسی لیے جمنی میں آج تک ترکوں کو بہت محبت سے دیکھا جاتا ہے تو ترکی جرمنی اٹلی اور جاپان یہ ایک طرف تھے اور امریکہ برطانیہ <clears throat> میرا خیال ہے پہلی جنگ عظیم میں تو امریکہ نہیں تھا برطانیہ اور فرانس تھے لیکن دوسری جنگ عظیم میں پھر وہ امریکہ بھی آ گیا تھا ترکی اس وقت بھی مخالف تھا تو یہ بھی جو حدیث ہے جو خبر ہے وہ حضرت مسیح محدودہ صلاح و السلام کے دور میں پوری ہو گئی اور اس کی خبر بھی آپ نے دی آپ نے فرمایا کہ کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں تو اس وقت سمندر میں بڑے بڑے بحری بیڑے جو تھے جنگی جہاز وہ چلتے تھے اس وقت جہاز تو کم تھے لیکن یہ جو دوسرے جہاز تھے بحری انہیں کے ذریعے جنگ ہوتی تھی پھر عقیبت نمانی کے حوالے سے یہ ایک حدیث لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی تمام لوگوں کے مابین خلق و خلق صورت و حیت میں حضرت عیسیٰ سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں گے تو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں امام مہدی بھی ہوں اور مسیح عیسیٰ بھی ہوں یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا اور پھر ایک اور جو بڑی عظیم الشان نشانی ہے عقیبت نمانی کے حوالے سے ہی صفحہ نمبر ہے ایک سو اکاون وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امام قائم علیہ السلام کا ظہور کسی طاق سال میں ہوگا جیسے نو یا ایک یا تین یا پانچ تو جو جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایٹین ایٹی نائن میں رکھی گئی تو ایٹین ایٹی نائن جو ہے وہ تاک سال ہے جفت نہیں ہے یعنی کہ آٹ ہے ایون نہیں ہے اور اس کے بعد پھر لکھا ہے توسی کے حوالے سے صفحہ نمبر ایک سو باون پر یعنی اگلے صفحے پر حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تیئیس تاریخ کو امام قائم علیہ السلام کے نام کا اعلان ہوگا اور سب جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو قیام ہے وہ تیئیس مارچ کو ہوا تھا تو یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس میں تیئیس لکھا تھا اور تیئیس کو ہی ہوا پھر انہوں نے لکھا ہے غیبت نمانی کے حوالے سے صفحہ نمبر ہے ٹو سکسٹی ایٹ کہ امام میں حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے کہ کالا ان نل قائمہ یمل کو تسا اشرتا صنعت و اشہرن آپ نے فرمایا حضرت امام قائم علیہ السلام انیس سال اور چند ماہ حکومت کریں گے تو باب یہ دیکھ لیں کہ ایٹین ایٹی نائن سے لے کر نائنٹین او ایٹ تک جی انیس سو آٹھ تک انیس سال اور چند ماہ بنتے ہیں یعنی چھبیس تیئیس مارچ ایٹین ایٹی نائن کو جماعت کی بنیاد رکھی پہلی بیت لی اور چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو فوت ہو گئے اور یہ تمام مدت جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر انیس سال اور دو ماہ بنتی ہے جو اس پیش گوئی کے عین مطابق ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ثامن اکرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں ایاز محمود صاحب کی خدمات حاصل رہیں کل شام آٹھ بجے آپ سے ان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ